ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہریالی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹ کو زمین سے اس کا حق دو یعنی جی بھر کر چر لینے دیا کرو اور جب تم خزاں و خشکی اور قحط کے دنوں میں سفر کرو اس کی قوت سے فائدہ اٹھا لینے میں کرو تو جلدی اور جب تم رات میں قیام کے لیے پڑاؤ ڈالو تو عام راستے سے ہٹ کر قیام کرو کیونکہ یہ راستے رات میں چوپایوں کے راستے اور کیڑوں مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاون یہ حدیث صحیح ہے